ماتم میں تیرے تڑ پے گی زمیں اور عرش مولہ روئے گا تا حشر تجھے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا ماتم میں تیرے تڑ پے گی زمیں اور عرش اللہ روئے گا تا حشر تجھے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا یاد دلائیں گے اور مشق سکینہ کے غم میں پھر قطرہ قطرہ روئے گا ماتم میں تیرے تڑ گی زمیں اور عرش مو اللہ روئے گا تا حشر تجھے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا عصر کا ہنگم ہے اور عرض کرب و بلا آ رہی ہے فاطمہ زہرا کی صدا عصر کا ہنگام ہے اور عرض کر بو بلا آ رہی ہے فاطمہ زہرا رونے کی صدا ایک سناٹا سا چاروں سمت ہے چھایا ہوا اور گلشن زہرا کا ہر گنچا ہے کملایا ہوا خاموشی میں ڈھل گیا ایک دم وہ انداز اتش اب نہیں آتی کسی بچے کی آواز اتش اب نہیں آتی کسی بچے کی آواز اتش اے علی کے دوستو اے سوگواران حسین کر چکے سب حق ادا اب جان ساران حسین کربلا میں دوستو آخر قیامت آ گئی عصر عاشورا کی وہ مخصوص ساتھ آ گئی غازی سر کے بدلے جام کو سر لے چکا ہر صحابی اب دعائے بنت حیدر لے چکا کربلا میں جانتے تھے جو کہ آداب حسین خاک و خون میں ہو چکے وہ غرق اصحاب حسین اب نہ مسلم کے پسر ہے اور نہ زینب کے لال جن کے ہوتے شاہ پر نظریں اٹھانا تھی محال چھڑ چکی مشک سکینہ ہو چکا ٹھنڈا لم ہو گئے عباس غازی کے بھی دو شان قلم رو چکی کریل جواں کی لاش پر خود بھی اجل ارے رہ گیا اکبر کے دل میں ٹوٹ کر برچھی کا پھل آخری رخصت کے خاطر جا چکے در پر امام گونج اٹھی کر میں وہ صدائے السلام السلام اہل حرم اے بنت زہرا سلام زوجہ عباس اور کلثوم کبرا سلام اے میری بالی سکینہ اور رقیہ سلام اور اے فضا میری ماں کی کنیزا سلام السلام آب بیمار و مزتر السلام ساربان اشترے آل پیمبر السلام السلام شفاعت کو ازل سے جس کا اب تک انتظار رک گیا اس منزل سجدے پہ آ کر رہ سوار تو کہہ رہے ہیں قبل رو ہو کر یہ اب تنہا حسین آ گیا وقت نماز عصر آؤ ابن قین اے سعید ابن عبداللہ انصاری اٹھو آ رہے ہیں تیر پھر سینے پہ آ کر روک لو آ رہے روک لو تیروں کی برسات ہے اور سیدہ عین استغاثہ اے کے گونج اٹھی وہ آواز حسین میں تن تن ہس تم گار ہزاروں ارے میں ایک تن تنہا ستمگار ہزاروں ایک جان ہے اور در پہ ہے آزار ہزاروں ایک پھول سے رکھتے ہیں خلش خار ہزاروں ایک سر ہے فقط میرا خریدار ہزاروں ایک سر ہے فقط میرا خریدار ہزاروں یا جمع کئی شہر کے خوریز ہوئے ہیں ارے خنجر میری گردن کے لیے تیز ہوئے ہیں خنجر میری گردن کے لیے تیز ہوئے ہیں تو اے حبیب حبیبِ حر کہاں ہو اے زوہر لبن قین آؤ میرے دوستو اب رہ گیا تنہا حسین آؤ میرے دوستو اب رہ گیا تنہا حسین اے میرے ابا میرے شیر میرے با وفا مارتے ہیں تیر آقا کو تیرے اہل جفا اے میرے اکبر میرے کریل جوانورے نظر آ گئی مقتل میں بیٹا دیکھ زینب ننگ سر آ گئی مقتل میں بیٹا دیکھ زینب ننگ سر زیر خنجر ہو رہا ہے آخری سجدادہ شہ کے ہونٹوں سے وہ بھری لا الہ کی صدا آخری سجدہ ہے یہ اور آخری تکبیر ہے آج سے اسلام نام مسل کے شب بی آج سے اسلام نام مسل کے شبیر ہے آندھیاں چلنے لگی لو زلزلہ بھی آ گیا ارے وہ گہن میں آفتاب کربلا بھی آ گیا وہ گہن میں آفتاب کربلا بھی آ گیا ماتم میں تیرے تڑ گی زمیں اور عرش مو اللہ روئے گا تا حشر تجھے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا ساحل پہ جو طوفان آئیں گے عباس کی یاد دلائیں گے اور مشق سکینہ کے غم میں پھر قطرہ قطرہ روئے گا ماتم میں تیرے تڑپے گی زمین اور عرش ارش روئے گا تا حشر تجھے ابن علی یہ سارا زمانہ روئے گا